سفیروں پر زیادتی نظری حیثیت سے سفیروں کے احترام کا تصور اس زمانے میں موجود تھا اور سیاسی مفکرین اس احترام کے اہم مسالح کو سمجھتے تھے لیکن عملاً اس کا چندہ لحاظ نہ رکھا جاتا تھا قیصر سیوروس انسکندر کے دربار میں ارد شیر کے سفرا جب یہ پیغام لے کر پہنچے کہ رومیوں کو صرف یورپ پر قناعت کرنی چاہیے اور شام دانا طول کو ایرانیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تو اس پر قیصر کو سخت غصہ آیا اور اس نے ان سفیروں کو قید میں ڈلوا دیا نوشیروان جیسے ممتاز بادشاہ کے درمار میں جب ویزبل الخان اتراک کے سفیر عقد مخالفت کی تجویز لے کر آئے تو اس نے اقرار یا انکار کا صاف جواب دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ ان کو زہر دے کر مار ڈالنا زیادہ مناسب سمجھا خسرو پرویز کے فاتحانہ اقدامات نے جب ایشیا اور افریقہ میں رومی سلطنت کا تقریباً خاتمہ کر دیا شام فلسطین مصر اور پورا ایشیائی کوچک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا یہاں تک کہ ایرانی فوجیں عین قسطنطنیہ کے سامنے قاضی کوئی تک پہنچ گئیں تو ہر قل نے خسرو سے صلح کی التجا کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے مگر خسرو نے حیت سفرا کے رئیس کی جیتے جی کھال کھچوا ڈالی بقیہ ارکان سفارت کو قید کر دیا اور قل کو جواب میں ایک توبیخ نامہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا خسرو خدا وند بزرگ فرما روائے عالم کی جانب سے اس کے احمق اور کمین غلام قل کے نام بد عہدی عہد و پیمان کے احترام پر حملہ کرنے میں بھی یہ مہذب قومیں چندہ کم حوصلہ نہ تھیں ان کے نزدیک ضرورت وقت کے سامنے عہد کوئی چیز نہ تھا تاریخ میں اس قسم کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ جب کبھی قیاسرائے روم یا اکاسرائے فارس نے اپنے دشمن کو نازک حالت میں مبتلا دیکھا بے تکلف معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر اعلان جنگ کر دیا اور تو اور خود نوشیروان اور جسٹنین بھی جو رومی اور ایرانی تہذیب کے بہترین نمائندے تھے بد عہدوں کی فہرست میں نمایاں نظر آتے ہیں نوشیروان کو جب اپنے اندرونی احوال کی اصلاح کے لیے امن کی ضرورت ہوئی تو اس نے جسٹنین کی خواہش صلح کو فوراً قبول کر لیا اور ایک معاہدے پر دستخط کر دیے مگر جب اٹلی میں بیلیسا یورس کی کامیابیوں سے روم کی طاقت کو بڑھتے دیکھا تو ہیرا سے غسان پر حملہ کرا دیا اور پھر خود ہیرا کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوا تاکہ روم بھی اپنے حلیف غسان کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے دوسری طرف جب پانچ سو اکتر عیسوی میں ایلخان اطراک نے نوشیروان سے ناراض ہو کر جسٹنین سے اتحاد کرنے کی خواہش کی تو اس نے بھی دولت ایران کو نیچا دکھانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور معاہدہ صلح کو توڑ کر پانچ سو بہتر عیسوی میں نوشیروان کے خلاف جنگ چھیڑ دی